اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو بنیادوں سے اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب یہ ہماری نیکی قبول فرما بلا شبہ آپ سننے والے جاننے والے ہیں اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ضروریت کو پوری کی پوری جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں مناسب حج سکھا اور ہماری توبوں کو قبول فرما بلا شبہ آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو حجاز میں چھوڑ دیا تو سیڈ میں ہو کے دعا مانگی اور پھر اس میں رزق مانگا وغیرہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جائز سے اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جس پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ ان کی بہو نے صحیح ترتیب سے جملے نہیں تعارف کے کرائے بے ادبی کے جملے بولے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ صحیح نہیں ہیں گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں خرچہ صحیح نہیں ہے ہم تنگ دست ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دینے کا حکم اس وہ چوکھٹ بدلنے کے لحاظ سے طلاق دینے کا حکم تھا پھر ایک عرصے کے بعد تشریف لائے تو پھر بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو لیکن اس بہو نے کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ تعارف کرایا پہچان بھی لیا اور پھر میں نے حجر اسود کی وہ مقام ابراہیم کے پتھر کے متعلق وہ بات کی تھی کہ ان کو سر دھلانے کے لیے وہ ایک پتھر من جانب اللہ عطا کیا گیا وہ یہی مقام ابراہیم تھا اور اچھے الفاظ کے ساتھ اس نے تعارف کرایا تو ابراہیم علیہ السلام پیغام چھوڑ گئے تھے کہ یہ چوکھٹ ایسی ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھا جائے یہ استعارہ تھا اس بات کا کہ یہ صحیح بہو ہے آپ کی بیوی صحیح ہے اور سنبھالنے سے مطلب یہ تھا کہ اسی میں سے اللہ رب العزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سلسلے سے پیدا فرمائیں گے آپ کی کئی بیویاں تھیں جو یمن کے علاقے کی قبیلہ جرم و آباد تھا وہ وہیں سے ہی آپ کی اسی خاندان سے بیویاں تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کئی بیٹے تھے صرف بیٹی ایک تھی بیٹوں میں سے پھر ایک بیٹے سے سلزلہ نصب جو چلا تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نصب کی ترتیب ہے اور پیدائش کی جہاں پر آپ حضرات نے اگر جگہ دیکھی ہے اللہ ہم سب کو دکھائے جو حجر اسود والی سیڈ ہے اور رکن یمانی اور حجر اسود والی جو سائڈ ہے اس طرف جہاں محرابیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر مؤذن کا کمرہ بنا ہوا ہے جہاں سے وہ اقامت کہتے ہیں اذان دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی بالکل جہاں مؤذن کا کمرہ بنا ہوا ہے یہ حضر اسود والی سائڈ میں ہے جس سائڈ میں باب بلال وغیرہ ہے اس سائڈ میں مؤذن کا جو میزانہ کہتے ہیں وہ لوگ جو بنا ہوا ہے اس کے ساتھ دو تین چوکھٹ جو ہے نا وہ یوں ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے یہ یعنی چوکاٹ کے لفظ وہ حضاب باب اسماعیل علیہ السلام یہ وہ اس جگہ کا تاریخی منظر پیش کرنا مقصود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام آ کر کھڑے تھے اور اپنی بہو سے ملاقات کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ چوکھٹ کو بدل دو اور دوسری مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو تو اس دروازے پر تعبیر میں تاریخ کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ ان کے پورے گھر کا جو نقشہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ ان خاص محرابی ترتیب پر ہے اور حرم میں ایسی محرابی ترتیب نہیں ہے وہ سات کے لگ بھگ ہیں پھر ان میں سے دو جو محرابی ترتیبیں ہیں وہ ان سات سے بھی ممتاز ہے یہ یہ وہ دو ہیں جس دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تھے اور بدلنے کا یا باقی رکھنے کا حکم فرمایا تھا لیکن اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی جب آپ کو دوبارہ حکم ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی یہ شادی کا قصہ ہے اس سے پہلے جو آپ تشریف لائے تو ایک مرتبہ آپ چھوٹے تھے جس میں عمر تقریباً نو سال کے لگ بھگ تھی بس ملاقات کر کے واپس تشریف لے گئے دوسری مرتبہ جب آپ تشریف لائے تو پھر تھوڑا سا ہی کچھ عمر کا فرق تھا کہ آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہو گیا تھا خواب میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کریں جو آپ لے کر چلے گئے تھے وغیرہ بعد نے اس دس سال نو سال گیارہ سال عمر لکھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک عجیب ہی منظور تھا جب کہ مقصود ذبح نہیں کرانا تھا بس ایک امتحان تھا تو قد صدق تر یا ان نجز المقسنین ایت نازل ہو گئی وہ فدعینہ ہو بصف نازیم پھر وہ دمبا آ گیا ذبح ہوا یہ منا کی جگہ ہے اور یہ وہی جگہ ہے اب تو کھل ہو کھلی جگہ ہو گئی ہے جہاں تنگ راستہ تھا جہاں پر وہ شیطان کی بتیاں بنائی گئی ہیں یہ جب بندہ درمیان شیطان کو کنکری مار کے بڑے شیطان کی طرف آتا ہے تو اس یوں آئیں گے تو الٹے سیڈ میں جو پہاڑی سی ایک نظر آتی ہے ابھی بھی اس کے اوپر گھر ہیں اس پہاڑی اور اس شیطان کے درمیان والی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے یہ وہ مینا کی وہ جگہ مسجد خیف سے قبلے کی طرف اور بڑے شیطان اور اس پہاڑی کے درمیان والی جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا ان کا وہ مطالبہ تھا تو آپ نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا بہرحال پھر جب آپ تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کی عمر چودہ سال کی تھی تو چودہ سال والی عمر میں آپ سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حکم سنایا کہ وہ سب والی ترتیب بھی ہو گئی وہ بھی ہو گئی سب اب حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے اس میں دو روایات ہیں ایک یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ و تشریف لائے تھے اور آپ کو بنیادوں کی نشاندہی کی گئی کہ یہ نشان ہے یہاں سے آپ زمین کھدائی کریں اور نیچے بیت اللہ کی بنیادیں آ جائیں گی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ یاقوت کے پتھر سے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی گئی ہیں اور یہ یاقوتی پتھر جب فرشتوں نے تعمیر کی تھی تو اللہ رب العزت نے جنت سے یہ یہ پتھر یاقوت کا بھیجا تھا جب اس پر مٹی ہٹ جائے اور نیچے وہ بنیادیں آ گئیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں سے آپ تعمیر شروع کر دیں دوسری یہ راج روایت یہ ہے جو عرض کر دی بعض رات نے ایک دوسری روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انو اس کے راوی ہیں کہ ایک بادل تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے تو کس جگہ کرنی ہے کہاں ہے بیت اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں سب میدان ہے یہ تو تو ایک بادل کو حکم ہوا کہ آپ فکس اس جگہ پر جا کے سایہ ڈالیں جس جگہ پہ میرا گھر بننا ہے تو چنانچہ بادل نے قریب آ کر اسی جگہ پہ سایہ ڈالا اور جہاں سایہ ختم ہوا بھائی یہ بنیاد کھودنے کی جگہ ہے یہاں سے آپ مٹی ہٹائیں اور تعمیر شروع کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر جو شروع ہوئی اس میں پتھر رکھنے کے اعتبار سے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام خود تھے لیکن پکڑانے کے لیے اور گارہ پکڑانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اور ساتھ فرشتوں کی بھی مدد شامل حال تھی یہ پتھر جو بیت اللہ کی تعمیر پر لگائے گئے ہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ غار حرا والے جبل النور جس کو کہتے ہیں اس سے کچھ پتھر لائے گئے ہیں کچھ اور متبرک جگہوں سے من جانب اللہ یہ پتھر بس ایک ترتیب سے پہنچے جس میں یہ تور سینا سے بھی کچھ پتھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے یہاں بھجوائے تھے اصل میں تو یہ تعمیر پہلی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اس سے پہلے تعمیریں ہو چکی ہیں جو تعمیر فرشتوں نے کی تھی وہ پہلی تعمیر تھی اور پھر طوفان نوح کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا تھا اور کچھ حصہ جبل ابھی کبیس جو بالکل ساتھ ہی پہاڑی ہے جہاں آج کل شاہی محل بنا ہوا ہے اور وہ اندر ایک مسجد ہے اس کو مسجد بلال کہتے ہیں تو وہ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے ان ان چند پتھروں کو منتخب کر دیا تھا اور بعد میں یہ کئی پتھر اس قبیلے سے بھی دیے گئے تھے جس میں حضر اسود بھی ان کے پاس تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضر اسود والی رکھنے کی جگہ پر تعمیر پہنچی تو وہ اجر اسود کہاں بس عمدہ پتھر رکھنا ہے وہ ڈھونڈنے لگ گئے مختلف پتھر لائے گئے لیکن کوئی وہاں فٹ نہ ہو بس وہ اکھڑ جائے پتھر کہ بعد میں جبل ابو قبیس کے پاس جو قبیلہ آباد تھا یہی جرہم جو لوگ وہاں آباد ہو گئے تھے پانی دیکھ کر تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کی ایک امانت چند پتھر ہمارے پاس ہیں تو چناتے وہ چند پتھر وہ خاص جو اللہ رب العزت نے جبل طور کے یا کہیں سے وہ پتھر بھی انہوں نے دیے اور وہ خاص پتھر بھی دیا جو پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں یہ اصل میں حجر ابیز ہے حضر ابیض سفید پتھر یہ بالکل چمکدار سفید پتھر تھا روشنی تو جانب اللہ اس کی سلب کر دی گئی تھی کہ سورج کے تقابل میں آگے تھا یہ پتھر اور مقام ابراہیم لیکن اس کا کالا ہونا یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہوا ہے کہ ہر گناہ گار شخص نے جا کے چوسا اور اس کو چمی لگائی اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی تو وہ گناہوں کی سیاہی کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے اور انسان کو پاک صاف ستھرا ابیز کر دیتا ہے خود سیاہ ہو گیا پھر اسی مرور دور سے اس حجر ابیز کا نام ہی حجر اسود ہی پڑ گیا اتنا مشہور ہوا حجر اسود کہ گویا اصل نام ہی گویا اس کا حجر اسود ہے حقیقت میں یہ حجر ہے یعنی سفید پتھر ہے تعمیر شروع ہو گئی جو حتیم سمیت تعمیر تھی بیت اللہ کے دو دروازے تھے جو حتیم آپ کو گولائی میں نظر آتی ہے یہ تعمیر ابراہیم میں شامل تھی بیت اللہ کا حصہ تھی اور دو دروازے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے جیسے ہدایت تھی فرشتوں کی تعمیر ہو رہی ہے اور ساتھ دعا ہو رہی ربنا تقبل منا ان انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا ان انت السمیع العلیم وہ مقام ابراہیم والا پتھر تو یہ کام کر رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اونچی جگہ پر پتھر لگانا ہے تو پھر یہ اونچا ہو جاتا ہے اور پتھر لگا کے پھر بیٹے سے گارہ لے لیتے ہیں علماء نے یہاں بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جو بیوت ہیں مراد مساجد ہیں یہ سب سے زیادہ پسند ہیں جو حدیث میں آتا ہے نا حب البلاد اللہ مساجد ہوا مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کے لیے یا تعمیر کے لیے یا صفائی کے لیے یا اور کسی انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو منتخب کرتا ہے یا ان کی رقوم کو قبول کرتا ہے جو من جانب اللہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ قبول ہوتے ہیں منظور ہوتے ہیں پسندیدہ ہوتے ہیں عام شخص کا جو عند اللہ مردود ہو یا اس کا رقم ٹھیک نہیں رزق اس کا صحیح نہیں حلال نہیں ہے یا اس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے یا کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی محنت کوشش صحیح عمل پیسہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں قبول نہیں فرماتے انہیں توفیق بھی نہیں ہوتی ورنہ تو اور بہت سارے لوگ وہاں آباد تھے اور صحیح لوگ بھی تھے لیکن اس وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے سب سے عمدہ انسان کو منتخب کیا جو پیغمبر بھی ہیں اللہ کے خلیل بھی ہیں اور اتنا دور سے سفر کرا کے تو یہ تعمیر ہوئی ہے پھر اس کے بعد چالیس سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب بیت المقدس تعمیر کریں اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور خدمت کے طور پر آپ کے ساتھ رہے جب چودہ سال کی عمر تھی بیت اللہ کی تعمیر میں اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے شام کے اندر تو چالیس سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی آپ تعمیر کریں یہ دونوں تعمیریں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کی ہیں سب سے پہلی تعمیریں تو میں عرض کر چکا ہوں یہ وہ پہلی تعمیر نہیں پہلے فرشتوں نے کی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کی صحیح کو محنت کو عمل کو رقم کو من جانب اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو ان نیک جگہوں میں توفیق دیتے ہیں پیسہ خرچ کرنے کی دوسری بات ربنا تقبل منا عربی زبان میں کچھ سلاسی مجرد ہوتے ہیں باپ اور کچھ سلاسی مزید ہوتے ہیں آپ حضرات کوئی اردو گرامر کی عربی کتاب بھی پڑھیں نا تو سلاسی مزید اب باپ وہ تکلف سے پاک ہوتے ہیں اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے میں بتاتا ہوں تکلف کیا ہے باب جب سلاسی مزید میں باپ چلے جائیں سلاسی مجرد سے سلاسی مزید میں تو اس میں حرف اصلیہ سے زیادہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو سلاسی مزید کہتے ہیں سلاس تو تین ہے اس میں تکلف کا مادہ آتا ہے یعنی قبل بل و قبول کرنا بس میری بات کو آپ قبول کریں یہ تکلف سے پاک ہے میری نیکی اس قابل ہے کہ آپ قبول کریں یہ سلاسی مجرد کی بات ہے تقبل باب تفاعل پر چلا گیا سلاسی مزید ہے یعنی بتکلف یا رب میری اس نیکی کو آپ بتکلف قبول فرمائیں یہ نیکی اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے لیکن آپ برائے مہربانی اس کو قبول فرما لیں یعنی تکلف کے ساتھ آپ قبول فرما لیں اس قابل نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی و انکساری ہے ورنہ تو اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس نیکی کو کم سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کی شان شیا نشان کے مطابق یہ نیکی نہیں ہے تو اپنی کوئی بھی نیکی ہو اللہ رب العزت کے سامنے انسان اس نیکی کو کمزور سمجھے اور پتہ نہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اس کو اس انداز میں کہ ربنا تقبل منا اللہ اس قابل نہیں کہ یہ قبولیت کے سامنے آئے آپ کے اب اس کو قبول فرمائیں لیکن اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم سے اس نیکی کو آپ قبول فرما لیں یہ ہے تکلف اور تقبل باب طفا الفلاس مزید ان کا انت سمیع العلیم اللہ آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک اس کے بعد دوسری دعا کی اے اللہ اپنا فرما بردار بنا اپنا فرما بردار بنا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک وحدہ الا شریک ذات کو راضی رکھنا آسان ہے باقی دنیا کس کس کو انسان راضی رکھے وہ بہت مشکل بات ہے کوئی کدھر دامن کھینچے گا کوئی کدھر ایک وحدہ الا شریک ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے ہو یہ آسان ہے چنانچہ دعا قبول ہوتی ہے جب دعا میں مانگنے کا طریقہ صحیح ہو اس میں آجزو انکساری ہو رزق حلال ہو انسان کا لباس ٹھیک ہو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی مویشی بھی تھی جو بیت المقدس کے قریب تھی تو اپنے کسی کے حوالے کی ہوئی تھی وہ چراتے چکاتے رہتے تھے ایک دفعہ وہاں سے گزرے تو ایک آواز آئی غار سے اللہ اللہ اللہ کی تو غار کے اندر چلے گئے وہاں ایک شخص بیٹھا ہے بس دعاؤں میں اور عبادات ذکر و اذکار میں مصروف ہے آپ نے اس سے دعا سلام کے بعد کہا آپ کون ہیں کس کو یاد کر رہے ہیں کہا اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہیں یعنی اس کے جملوں سے توحید کا اندازہ حاصل کرنا تھا کہا کہ آپ کا گھر کہاں ہے وغیرہ کہاں رہتے ہو کہا میرا گھر اس گھار کے آگے ہے اور اندر آگے ہے تو کہا چلتے ہیں ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا کہا نہیں آپ نہیں چل سکتے ہیں میں چل جاتا ہوں راستے میں ایک زیر زمین ایک دریا بھی ہے تو بہت گہرا ہے وہ لیکن میں چلا جاتا ہوں ایک خر کے عادت کرامت کے طور پر وہ میرے پاؤں وہ نیچے نہیں جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں ہو سکتا ہے میں بھی گزر جاؤں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام بھی گزر گئے اس میں ہے جب اللہ کا ولی گزر سکتا ہے تو پیغمبر تو گزر ہی سکتے ہیں جب آگے پہنچے تو کہا کہ سب سے زیادہ مشکل دن کون سا ہے وہاں بھی اس کے دیکھا منظر تو عبادت کے ذکر و اذکار کی ترتیب اس کی رہائش کی تھی تو کہا کہ جی سب سے بڑا مشکل دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت دربار لگائیں گے تشریف فرما ہوں گے اور میزان قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا یہ سب سے زیادہ دنیا آخرت کے اعتبار سے مشکل دن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دن کی آسانیاں نصیب فرمائے تو وہ بندہ کہنے لگا جی دعا قبول نہیں ہوتی میری کہا کیوں کہا تین سال سے میں ایک دعا کر رہا ہوں وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے کہ ایک ادھر بکریاں چرا رہا تھا بندہ میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی بکریاں ہیں وہ کہتا ہے اللہ کے خلیل کی بکریاں ہیں تو میں اس وقت سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تم اپنے خلیل سے ملاقات کرا دے تو میں تین سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں اور ابھی تک تو اللہ کے خلیل سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ مجھ سے دعاؤں کی درخواست نہ کرائیں کہ اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچایا اور آسانی فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ پریشان نہ ہو آپ کی دعا قبول ہو گئی اور میں ہی وہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہوں جو آپ کے پاس کھڑا ہوں تو ربنا وجہ اللہ مسلم ضروریت ان شاء اللہ کل اس پر ایک بات عرض کریں